کچھ زخم تو دنیا کو دکھانے کے لیے ہیں کچھ زخم تو دنیا کو دکھانے کے لیے ہیں کچھ روگ ہیں سے جو چھپانے کے لیے ہیں کچھ زخم تو دنیا کو دکھانے کے لیے ہیں کچھ روگ ہیں سے جو چھپانے کے لیے ہر زخم دل و جان سے یہ آتی ہے سدائیں ہر زخم دل و جان سے یہ آتی ہے سدائیں ہر زخم دل و جان سے یہ آتی ہے سدائیں کیا ہم ہی فقط ان کے نشانے کے لیے ہیں کیا ہم ہی فقط ان کے نشانے کے لیے ہیں کچھ زخم تو دنیا کو دکھانے کے لیے ہے کچھ روگ ہیں ایسے جو چھپانے کے لیے جو رنگ جو علم غیر سے ملنے ہیں ملیں گے جو رنگ جو علم غیر سے ملنے ہیں ملیں گے جو رنگ جو علم غیر سے ملنے ہیں ملیں گے کچھ زخم تو اپنوں سے بھی کھانے کے لیے ہیں کچھ زخم تو اپنوں سے بھی کھانے کے لیے ہیں رل جو علم غیر سے ملنے ہیں ملیں گے جو رل جو علم غیر سے ملنے ملیں گے کچھ زخم تو اپنوں سے بھی کھانے کے لیے ہیں کچھ زخم تو اپنوں سے بھی کھانے کے لیے بہنے کے لیے خون ہمارا ہی رہا ہے بہنے کے لیے خون ہمارا ہی رہا ہے کیا خون ہمارا وہ بہانے کے لیے ہے کیا خون ہمارا وہ بہانے کے لیے بہنے کے لیے خون ہمارا ہی رہا ہے بہنے کے لیے خون ہمارا ہی رہا ہے کیا خون ہمارا وہ بہانے کے لیے ہے کیا خون ہمارا وہ بہانے کے لیے ہے اور ایک شیر دیکھیے حاصل غزل یہ ہے جانے رہ جانا میں جو جائیں تو میں جانوں جانے رہ جانا میں جو جائیں تو میں جانوں جانے رہ جانا میں جو جائے تو میں جانوں جانے تو بہرحال یہ جانے کے لیے جانے تو بہرحال یہ جانے کے لیے جانے رہ جانا میں جو جائے تو میں جانوں جانے رہ جانا میں جو جائیں تو میں جانوں جانے رہ جانا میں جو جائیں تو میں جانوں جانے تو بہرحال یہ جانے کے لیے ہیں جانے تو بہرحال یہ جانے کے لیے ہیں کچھ زخم تو دنیا کو دکھانے کے لیے ہیں کچھ روگ ہے ایسے جو چھپانے کے لیے ہیں اور اس غزل کا مقدہ اندازہ کیجیے کہ فرزانوں کو یہ علم نہیں ہے ابھی تائب فرزانوں کو یہ علم نہیں ابھی تائب فرزانوں کو یہ علم نہیں ہے ابھی تائب کچھ اور قوانین دیوانے کے لیے کچھ اور قوانین دیوانے کے لیے فرزانوں کو یہ علم نہیں ہے ابھی تائب فرزانوں کو علم نہیں ہے ابھی تائم کچھ اور قوانین دیوانے کے لیے ہے کچھ اور قوانین دیوانے کے لیے ہے جانے رہ جانا میں جو جائیں تو میں جانوں جانے رہ جانا میں جو جائے تو میں جانوں جانے تو بہرحال لیے جانے کے لیے جانے تو بہرحال یہ جانے کے لیے جانے تو بہرحال